حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے حتیٰ کہ عرفہ پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ وادی نمیرہ میں لگا ہوا پایا آپ اس میں اترے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے حکم دیا آپ کی اونٹ نے قصبہ پر پالان کسا گیا حتیٰ کہ جب آپ وادی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو لوگوں کو خطبہ دیا پھر بلال نے اذان کہی پھر اقامت کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا سنن نسائی حدیث نمبر 605